السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا اکتالیسواں لیکچر آج کے لیکچر میں ہم کیش فلو اسٹیٹمنٹس کے بارے میں گفتگو کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم بیلنس شیٹ بنا چکے ہیں اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی بنا لیا تو کیش فلو اسٹیٹمنٹ کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے یا اس کی افادیت کیا ہے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں تک بیلنس شیٹ کا تعلق ہے وہ تو پوزیشن بتاتی ہے ایک کمپنی کی ایک کاروبار کی ایک بزنس کی ایک پرٹیکولر تاریخ کو ایک خاص تاریخ کو کہ اس دن اس کاروبار کمپنی بزنس کے پاس کیا ایسٹس تھے کیا لائبلٹیز تھیں اور وہ نیٹ ایسٹس جو کہ کمپنی میں یا کاروبار میں استعمال ہو رہے ہیں ان کو کہاں کہاں سے اور کیسے فائنانس کیا گیا ہے ان کو کہاں سے حاصل کیا گیا خریدا گیا جہاں تک پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا تعلق ہے تو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان ایسٹس کو استعمال کرتے ہوئے اور اسی لحاظ سے جو پیسہ مالکان نے کاروبار میں لگایا ہے اس پیسے کو استعمال کرتے ہوئے جو کاروبار کے مینیجرز مقرر کیے ہوئے ہیں وہ تمام لوگ لوگوں نے اس پیسے کو کس طریقے سے استعمال کیا اور کاروبار کے لیے کیا منافع یا نقصان کیا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جہاں ہمیں پروفٹ اور لاس کی بات بتاتا ہے وہاں پہ ساتھ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ کس طریقے سے اچھے طریقے سے یا برے طریقے طریقے سے مینج ہوا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ایکسپنسز مثال کے طور پہ جو ایسٹس ہم خریدتے ہیں وہ ہم چارج آف نہیں کرتے بلکہ ان ایسٹس پہ ڈپریسن کسی مقرر حساب سے ہر سال چارج ہوتا یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے تو وہ ایسٹس استعمال کر کے ریونیو جنریٹ کیا ہے چیزیں بنائی ہیں اور ان کو پھر ایک خاص قیمت پہ بیچا اور جو اس کی کاسٹ ہے جو قیمت خرید تھی اس ایسٹ کی اس کو ہم ادھر نہیں لے کے آئے کیونکہ وہ قیمت تو ایک ادا کر دی تھی ہم نے اس کے استعمال کی کہانی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہو رہی ہے اور اس استعمال سے جو چیزیں بن رہی ہیں جو اشیاء بن رہی ہیں اور ان اشیاء کو جو آپ فروخت کر رہے ہیں اور اس فروخت کرنے پہ جو اخراجات کر رہے ہیں اس سارے کا تخمینہ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر دیا جاتا جب کیش فلو کی بات آتی ہے تو پھر کیش فلو میں ہم کیا دیکھتے ہیں کیش فلو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کاروبار کے اندر پیسہ کن کن مختلف سورسز سے آیا وہ کس کس چیز پہ استعمال ہوا مثال کے طور پہ آپ اگر اپنے کریڈیٹرز کو چھ مہینے پیسے نہ دیں لیکن آپ کے پاس آمدن ہوتی رہے تو آپ کے پاس بہت کیش ہوگا کیش فلو تو آپ کی بڑی اچھی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس کیش بہت زیادہ پڑا ہوا بینک میں لیکن آپ ادا کسی کو نہیں کر رہے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیتے کریڈیٹرز کو پیسے نہیں دیتے بجلی کا بل نہیں ادا کرتے لیکن کیش تو بہت ہے آپ کے پاس کتنی اچھی بات ہے لیکن کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی لائبلٹیز جو ہے وہ بڑھتی جائیں لوگوں کے لوگوں کو ان کے جو ڈیوز ہے جو ان کے اسٹینڈنگس ہیں وہ ان کو آپ پے نہ کریں بیلنس شیٹ جب ہم بنائیں گے آپ کی تو پھر یہ کیا پتا چلے گا کہ جی وہاں پہ تو کریڈیٹرس جو ہیں وہ آسمان سے بات کر رہے ہیں اور کیش بھی ہمارے پاس پڑا ہوا تو یہ چیز جو ہے یہ کوئی پالیسی مناسب نہیں ہے یہ کوئی ریپوٹیشن ہماری نہیں بنا رہی ہمارے کریڈٹرس کو اگر وقت پہ پیمنٹ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ جی وہ اگر ہمیں کریڈٹ دیتے تھے تو وہ آئندہ کریڈٹ نہیں دیں گے ملازمین جو ہیں جن کو وقت پہ تنخواہ ملنی چاہیے ان کو اگر وقت پہ تنخواہ نہیں ملتی تو ان کا رویہ اور ان کی لائلٹی کاروبار سے کس حد تک ہوگی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں مینجمنٹ کے اوپر کہ ہم کاروبار کو کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ جی وہ جی ہم نے کریڈیٹرس کو ذرا تھوڑا سا ڈیلے پیمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیں باقی اخراجات کے لیے پیسے چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے اس کو اس سال کے لیے روا سال کے لیے اس وقت کے لیے آپ نے پلان نہیں کیا اس کی جو ضروریات تھیں اس کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگایا جس کی وجہ سے آپ کوئی پیسہ ادھر سے کھینچ رہے کچھ ادھر سے کھینچ رہے اور جو آپ کو زیادہ تنگ کر رہا اس کو پیسہ دے رہے باقی کو کہہ رہے بھائی ٹھہر جاؤ ذرا بعد میں کر دیں گے تمہارا حساب کتاب یہ اچھی مینجمنٹ کی نمائندے کا اظہار نہیں ہوتا ان باتوں سے اس لیے کیش فلو کو بھی بنانا ضروری ہے اور کیش فلو قانون اب فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا ایک حصہ ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہمیں کہتا ہے یا ہمیں بتاتا ہے کہ جی آپ نے جو انویسٹمنٹ کی اس پہ آپ کو اس سال مینجمنٹ نے آپ کے پیسے کو انویسٹ کر کے کس طریقے سے آپ کے لیے پروفٹ کمایا کتنا پروفٹ کمایا اس سے جو ہے وہ آپ کے جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ ایک ریٹرن جو ہے اس کو اگر ان دونوں کو کو پروفٹ اور آپ کی انویسٹمنٹ کو آپس میں ان کا جوڑ کریں تو یہ پتا چلے گا کہ جی اس پیسہ لگانے سے اتنا پروفٹ کمایا گیا اب اس کو جب ہم پرسنٹیج میں ہم کریں گے تو پھر جس نے پیسہ لگایا ہے انویسٹ کیا ہے وہ یہ کہے گا کہ اچھا صاحب یہ تو دس فیصد یا بارہ فیصد یا چودہ فیصد یا سولہ فیصد یا بیس فیصد جو بھی آ رہا ہے یہ اتنا بنتا ہے اس کاروبار سے اور اگر یہی پیسہ میں کہیں اور لگاتا کسی اور کام میں لگاتا ہے یا کوئی سرٹیفکیٹس میں لگا دیتا یا بینک میں ڈپوزٹ کر دیتا تو اس سے مجھے یہ ریٹرن آتا تو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے تو ہمیں یہ چیز پتا چل گئی کیش فلو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس جو سال کے دوران کیش آیا کاروبار کے پاس جو سال کے دوران کیش آیا اس کیش کا استعمال کیسے کیا گیا کن کن چیزوں پہ استعمال کیا گیا اور کیا ہم نے ہر ایکٹیویٹی سے چاہے وہ آپریٹنگ ایکٹیویٹی ہو چاہے وہ انویسٹنگ ایکٹیویٹی ہو چاہے وہ فائنینسنگ ایکٹیویٹی ہو تمام ایکٹیویٹیز سے کیا ہم نے پیسہ کمایا یا گوایا یا کس پرٹیکولر ہیڈ کے اندر ہم نے پیسہ جو ہے وہ ہم نہیں کما سکے تو یہ بات جو ہے کیش فلو بنانا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانا بیلنس شیٹ بنانا یہ تینوں چیزیں اور statement of changes in equity یہ چاروں چیزیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک یہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں اور ان کے ساتھ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں یہ پوری چیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں اب کیش فلو کے اندر ظاہر ہے کہ جو فکسڈ ایسٹس ہم نے خرید زمین خریدی بلڈنگ خریدی پلانٹ اکوپمنٹ خریدا اور کوئی اس قسم کی چیز خریدی وہ تو ہم نے کیش میں پیمنٹ کر دی وہ تو کیش ہماری جیب سے نکل گیا لہذا اس کا ذکر وہاں پہ آئے گا اس کی جو قوت اس کی جو قیمت خرید تھی اس کا ذکر آئے گا وہاں پروفٹ اینڈ لاس میں نہیں آتا پروفٹ اینڈ لاس میں تو صرف ڈپریسن کا چارج آتا ہے اسی طریقے سے اگر ایک ڈیٹ جو ہے ایک کسی نے ہمیں جو پیسے دینے ہیں اگر وہ پیسے ہمیں بالکل نہیں ملنے اور وہ بیڈ ڈیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بیڈ ڈیٹ جو ہے وہ بھی ایک نقصان ہے یعنی کیش میں کمی واقع ہو جائے گی ہمارے تو اس کو بھی ہمیں وہاں دکھانا پڑتا ہم نے اپنے کریڈیٹرس کو کتنے پیسے دیے ہمیں ڈیٹر سے کتنے پیسے وصول ہوئے ہم نے کس کس چیز میں سٹاکس میں کتنے پیسے ڈال دیے انویسٹ کیے اور سٹاک بڑھ گیا یا کم ہو گیا کیا ہوا ہم نے لونز اگر لیے ہوئے تھے وہ لونز کتنے پیسے ری پے کیے ہم نے ان کے اوپر چارجز فائنینشیل چارجز کتنے پے کیے ڈیویڈنڈ کیش میں کتنا پے کیا اور اس طریقے سے مختلف اور ہیڈز ہیں جو کہ کیش میں آتے ہیں یعنی کیش کا ایکچولی آؤٹ فلو کیا ہے اور ان فلو کیا ہے اور پھر مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم جو کیش فلو بنانے کے لیے فگر لیتے ہیں اسٹارٹنگ فگر جو لیتے ہیں وہ اسٹارٹنگ فگر جو ہے وہ ہے پروفٹ کی فگر کون سے پروفٹ کی فگر پروفٹ بفور ٹیکس اس سے ہم شروع کرتے ہیں تو کسی حد تک ہم پروفٹ اور کیش کو ریکنزائل کر دیتے ہیں ایڈجسٹمنٹس کرنے کے بعد لیکن یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا پروفٹ جو ہے وہ کیش کے برابر نہیں ہے اور کیش فلو پروفٹ کے برابر نہیں ہے مثال میں آپ کو دوں مثال یہ کہ ایک شخص ایک کاروبار شروع کرتا ہے دس ہزار روپے سے وہ کچھ چیزیں خریدتا ہے جو اس نے بیچنی ہے اس کی ان چیزوں کی قیمت جو ہے وہ بیس ہزار روپے دس ہزار روپے جو اس کے پاس تھے وہ اس نے ادا کر دیے اور باقی دس ہزار روپے جو ہے وہ اس نے ایک مہینے کے بعد ادا کر دی اسی روز وہ جو اس نے مال خریدا تھا وہ مال اس نے تیس ہزار روپے پہ بیچ دیا لیکن کیش اس کو فی الوقت وصول نہیں ہوا کیش جو ہے وہ اس کو دو ماہ کے بعد وصول ہوگا اب پروفٹ اینڈ لاس اگر ہم بنائیں گے بیس ہزار کا مال خریدا تیس ہزار روپیہ کا ہم نے اسے بیچا دس ہزار روپیہ منافع ہو گیا تو جناب جیب میں تو ہمارے دس ہزار ہونے چاہیے لیکن جیب میں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کیوں کہ وہ جو دس ہزار آیا تھا وہ دس ہزار ہم اپنے کریڈیٹر کو دے چکے جس سے مال خریدا تھا لیکن ابھی اس کو دس ہزار اور دینی تو ہمارے پاس تو وہ دس ہزار ہے نہیں دینے کے لیے اس وقت تو صورت یہ کہ گو پروفٹ کر لیا لیکن جیب کالی تو اس ایک مختصر سی مثال سے یہ ثابت میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ پروفٹ کا ہونا یا لاس کا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کیش وافر موجود ہے یا کیش آپ کے پاس ہے ہی نہیں ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم سنتے ہیں کہ جی ہم اتنا آپ کہہ رہے جی اتنا پروفٹ ہو گیا فلانا ہو گیا ہمارے پاس تو کیش ہی کوئی نہیں تو اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جی ہم نے بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہم نے فکسڈ ایسٹس خریدے ہم نے گاڑی خرید لی ہم نے ایئر کنڈیشنر خرید لیے ہم نے فرنیچر خرید لیے ہم نے کچھ اور کر لیا تو وہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں کیش کے معاملے میں زیرو پروفٹ کے معاملے میں ویری گڈ تو یہ پوزیشن جو ہے یہ سمجھنا بھی اور یہ فرق جو ہے خاص طور پہ جی پروفٹ اور کیش یہ دونوں ایک جیسی چیز نہیں اب بات یہ آتی ہے کہ کیش ہونا یا لکوڈیٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ لکوڈیٹی جو ہے وہ اس کی امپورٹنس کیا ہے لکوڈ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ جی کیش ہمارے پاس ہونا یعنی کاروبار کے پاس اتنا کیش ہے کہ وہ اپنی تمام تر لائبلٹیز جو ہیں وہ وقت پہ ادا کر سکے اب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے جس وقت ہم بیلنس شیٹ کی بات کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ جی کیش اینڈ بینک بیلنسز تو ہیں لیکن کچھ اور جو کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اسٹاکس ہوتے ہیں جو کہ آپ فوری طور پہ یا بہت مختصر وقت میں آپ ان کو بیچ کے ان سے کیش حاصل کر سکتے ہو آپ اپنے ڈیٹر سے کیش اکٹھے کر سکتے ہو تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ کیش جو سرٹیفکیٹس ہیں اور اس قسم کی چیزیں تو یہ کیش اکویولنٹس جو ہیں یہ اس قسم کی چیزیں ہیں ان کو کیش اکویولنٹس کہتے ہیں کیش نہیں ہے لیکن کیش جیسا ہے جی اس کو ہم بہت مختصر سے وقت میں ہم اس کو لکوڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو بیچ کے اس سے کیش حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ہم کیش کے اندر ایک طرف تو کیش ہو گیا کہ جی اس میں فکس ڈپوزٹ بھی ہے اس میں کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہے اس میں ہر اس قسم کی چیزیں باقی اور ایسی چیزیں ہیں کہ جی جو ہم فوری طور پہ انکیش کر سکتے ہیں وہ کیش اکویولنٹس کہلاتے ہیں کیش جیسے کہلاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ دونوں ٹرمز بلکہ تینوں ٹرمز کیش کیا چیز ہے کیش ہارڈ کیش ہے بینک میں ہو چاہے یا آپ کی جیب میں ہو اور کیش اکوبلنس کیش جیسے ایسٹس جو کہ ایک بڑے شارٹ پیریڈ کے اندر آپ کنورٹ کر سکیں کیش میں اور لکوڈیٹی لکوڈ ایک بزنس کو لکوڈ ہونا کتنا ضروری تو یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ کیش فلو جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز سے جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی ان ایکٹیویٹیز میں آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں اور فائنینسنگ ایکٹیویٹیز ہوتی اب آپریٹنگ ایکٹیویٹی سے کیا مطلب کیا ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹی کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جی جو دھندا کاروبار ہم کر رہے ہیں پرائمری جو دھندا ہمارا ہے جو خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں بنا رہے ہیں بیچ رہے ہیں اس سے ہمیں کتنی آمدن یا یا کتنا کیش حاصل ہوتا ہے مثال کے طور کیش جو کہ ریسیو ہوا اشیاء بیچ کر یا اگر ہم سروسز جیسے وکیل ہے یا آرکیٹیکٹ ہے یا لائر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو یہ سروسز پرفارم کرتے ہیں تو ان کی یہ مال بنا کر کے بیچ نہیں رہے یہ سروسز بیچتے ہیں سروسز پرفارم کرتے ہیں اس سے جو آمدن ہے اس کی بات ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹی ہے یہ کاروبار ہے ان کا بروکر ہے اس کو فی ملتی ہے کمیشن ملتا ہے اسٹیٹ ایجنٹ ہے اور اس طریقے سے مختلف قسم کے ریونیو ہے کہ جی آپ نے اپنا اسکریپ بیچ دیا جو ناکارہ چیزیں ہیں ان کو بیچا ان سے پیسے حاصل کیے پھر اسی طریقے سے آپ جو پیمنٹ سپلائرز کو کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ امپلائیز کو پیمنٹ کر رہے ہیں مختلف اخراجات کے لیے جو آپ پیمنٹس کرتے ہیں آ, وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس چیز میں ریفنڈ ملتا آپ کو کوئی انکم ٹیکس کا یا ایکسائز ڈیوٹی کا یا کسٹم کا ڈیوٹی کا تو وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب اس کیش فلو ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے آ جاتی ہیں انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں انویسٹنگ ایکٹیویٹیز سے جو کیش فلو جنریٹ ہوتا ہے وہ تمام کیش ریسیٹ یا پیمنٹ ہے جو کہ کاروبار کے فکسڈ یا لانگ ٹرم ایسٹس پہ لگایا جاتا ہے یا ان سے حاصل ہوتا ہے یعنی اگر ہم ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ مثال کے طور پہ خریدتے ہیں تو وہ دس سال کے عرصے کے لیے ہوتے ہیں اب دس سال کے لیے تو وہ لانگ ٹرم بارہ مہینے سے کم ہے تو وہ شارٹ ٹرم بارہ مہینے سے زیادہ ہے تو لانگ ٹرم مشینری خریدتے تو مشینری اس ارادے سے خرید رہے ہیں کہ یہ مشینری جتنی کم از کم اس کی لائف ہے زندگی ہے اتنی زندگی تو یہ چلے گی جو زندگی ہم تصور کرتے ہیں کہ بارہ مہینے سے زیادہ تو اس طریقے سے جو فکسڈ اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس سے جو آمدن یا اس پہ جو اخراجات کیے جاتے ہیں وہ فائنانسنگ وہ انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں اس کا اس کو شامل کیا جاتا پھر اسی طریقے سے اگر کوئی شیئرز ہم خریدتے ہیں کسی دوسری کمپنی میں خریدتے ہیں ہم لونز دیتے ہیں یا لونز کو واپس کرتے ہیں لانگ ٹرم لون دس سال کا قرضہ تھا اس کو آہستہ آہستہ ریپے کر رہے ہیں وہ جتنا ریپے کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا اس کا حصہ ہو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو کہ کاروبار کے لیے آپ نے جن کو خریدا اور جو کہ لانگ ٹرم ہے نیچر میں کہ جی ان کو آپ بارہ مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ آپ رکھیں گے ان ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں شامل کیا اب آئیے فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کے اوپر فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں وہ تمام رسیٹس یا پیمنٹس شامل ہیں جو کہ مالکان کی طرف سے ہوں یا مالکان کو ہوئیں اور اس کے علاوہ مثال کے طور پہ آپ ڈویڈنڈس یا لانگ ٹرم لونز وغیرہ کی واپسی ہے تو ڈویڈنڈز آپ پے کرتے ہیں ڈرائنگز کرتے ہیں آپ نے کمپنی کو مزید سرمایہ دیا شیئر کیپٹل ایشو ہوا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فائنینسنگ ایکٹیویٹی کے اندر آتی اب کیش فلو بنانے کے لیے کیا اسٹیپس کیا ہوتے کیا ہم کس طریقے سے اس کو بناتے اس کا فارمیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ موجود ہے بہرحال ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے سب سے پہلے تو جس پیریڈ کا جس سال کا آپ نے کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانا ہے اسی سال کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا اور آپ شروع کریں گے پروفٹ یا لاس اس پیریڈ کا وہ پیریڈ ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے چھ مہینے بھی ہو سکتا ہے آٹھ مہینے بھی ہو سکتا ہے بارہ مہینے بھی ہو سکتا ہے جو بھی پیریڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ شرط یہ ہے کہ اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے لیے آپ کے پاس بیلنس شیٹ بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس پروفٹ اینڈ لاس بھی ہونا چاہیے اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ تب تیار کی جا سکتی ویسے آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا بات کہہ رہے کیونکہ بھائی کیش میں جو ہو رہا ہے ہم کیش کا تو سارا حساب کتاب لکھ سکتے ہیں اور کیش سے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی شروع مہینے کے ہمارے پاس اتنے سو روپے بینک میں تھے اور اتنے سو روپے جو ہے فلا جگہ پہ تھے ہمارے ہمارے سیف میں پڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد جتنا کیش میں پیسہ آیا اور جتنا کیش میں پیسہ ہم نے ادا کر دیا وہ اگر ہم مائنس پلس کر لیں تو ہمارے پاس وہ جو مہینے کے آخر میں جو کیش ہے وہ ریکنسائل ہو جائے گا کرنے کی کوشش تو ہم بھی کچھ وہی کر رہے ہیں پیریڈ جو ہے وہ بارہ مہینے بھی ہے چھ مہینے بھی ہے آٹھ مہینے بھی ہے اب آپ کو اگر ایک مہینے کی اور ماشاء اللہ اگر آپ کے کاروبار میں ایکٹیویٹیز روز کا جو کاروبار ہے وہ آپ کا اگر کسی لیول کا ہے تو پھر یہ بیٹھ کے خود کر لینا اور اس طریقے سے بنا لینا یہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے اور پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سارے ایسے آئٹمس ہیں کہ جن کو آپ نے کیش فلو میں لانا ہے کچھ کو نہیں لے کے آنا تو وہ تمام باتیں جو ہے وہ بھی کرنا پڑتی ہیں سو طریقہ کار جو ہے وہ ہم مناسب یا صحیح طریقہ جو ہے کیش فلو بنانے کا اس پہ آتے یعنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے بیلنس شیٹ آپ کے پاس اس پیریڈ کی ہونی چاہیے اب کیش فلو کے لیے سب سے پہلے تو اس پیریڈ کا پروفٹ یا لاس بفور ٹیکس اس فگر سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جی یہ ہم نے اس پیریڈ میں پروفٹ یا لاس کیا اب چونکہ وہ پروفٹ اینڈ لاس بناتے ہوئے ہم نے وہاں پہ تو بہت سارے ایسے اخراجات بھی شو کیے تھے کہ جن کے مثال کے طور پہ ڈپریسن ہے کہ جن کی کیش میں کوئی موومنٹ نہیں ہے صرف کتاب کی حد تک ایک انٹری تھی ایک کتابی انٹری تھی کیش تو نہ ڈپریسیشن کی وجہ سے استعمال کی وجہ سے اگر ایسٹ تھا مشینری تھی آپ کے پاس اس پہ آپ نے ڈپریسیشن چارج کی لیکن کیش تو نہیں کہیں گیا نا کیش تو آپ نے مشینری خریدنے پہ دیا تھا وہ دے چکے اور اس قیمت کو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو زندگی ہے جو لائف ہے اس ایسٹ کی اس لائف پہ اسپریڈ کریں گے اور وہ ڈپریسیشن کے طور پہ آپ اس کو چارج کریں گے ایک خاص انداز میں ڈپریسن نان کیش آئٹم بن جاتا ہے لہذا ہم یہاں پہ کیش فلو کیونکہ بنانا چاہ رہے ہیں اس لیے نان کیش آئٹم کو اس میں سے نکالے پروفٹ کی فگر ارائیو ایٹ کرنے کے لیے ہم نے ڈپریسن کو خرچہ دکھایا تھا پروفٹ کم ہو گیا تھا اب جس وقت ہم ایڈجسٹ کریں گے اس کو تو ڈپریسن جتنا چارج کیا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں مینوفیکچرنگ اکاؤنٹ میں ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ایڈ بیک ہو جائے یعنی اس کو جمع کر دیں گے پروفٹ آفٹر بفور ٹیکسیشن کی فگر کے اندر اسی طریقے سے اگر پروویژنس ہم نے کیے ہیں کچھ provision for doubtful debts مثال کے طور پہ کیے تو وہ پروویژن جو ہے جو اس سال کی اور اس سال کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم نے شو کی ہے وہ پروویژن بھی ہم ایڈجسٹ کریں گے اور اس سے بھی جو ہمارے پاس اس سال کا profit before tax profit and loss کے حساب سے آیا اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ کچھ آئٹمس جو ہیں یہ جس وقت ایڈجسٹ کیے جائیں گے نان کیش آئٹمس اسی طریقے سے اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس آپریٹنگ پروفٹ آئے گا بفور ورکنگ کیپٹل چینجز یہ ایڈجسٹڈ پروفٹ ہے جس میں سے نان کیش آئٹمس ہم نے نکال دیے اور اب یوں سمجھیے آپ کسی اگر اس طریقے سے سمجھ آتی بات کہ جی جو اب پروفٹ آیا وہ کاروبار کرنے سے آیا اور اس میں نان کیش کوئی چیز شامل نہیں کیش ہی شامل ہے لیکن کیا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ہم نے جو اخراجات شو کیے تھے اپنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اس کے اندر تو وہ بھی اخراجات شامل ہیں جن کی ادائیگی ابھی ہم نے کرنی ہے اس میں وہ آئٹم بھی شامل ہیں کہ جو ہم نے جو سیل ہم نے کی تھی لیکن اس سے پیسہ ابھی وصول کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں اب اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی اور کہاں ہوگی اس پہ ہم اب آتے ہیں وہ ورکنگ کیپٹل کی چینجز ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب ہم بیلنس شیٹ کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے آپ سے کہا تھا کہ current assets minus current liabilities result جو آتا ہے وہ ورکنگ کیپٹل آتا ہے اب جب ہم چینجز ان ورکنگ کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں یہ بات یہ ہے کہ جناب پچھلے پیریڈ سے پچھلے سال سے پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ سے جو بھی تھا اس کا کمپیرٹیو فگر آپ نے بیلنس شیٹ پہ بھی دیا ہوا اور جس کا کمپیرٹیو جس کا جو آپ نے بیلنس شیٹ پہ دیا ہوا ہے اس کے مقابلے میں اگر اس دفعہ جو ہے وہ کرنٹ ایسٹس میں اضافہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیسہ مزید ایسٹس خریدنے میں لگایا کیسے کہ جناب اگر آپ کے پاس سٹاکس جو ہیں وہ بڑھ گئے پچھلے سال کے مقابلے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پیسہ جو آپ نے کمایا تھا وہ آپ نے مزید مال بنانے میں جو کہ ابھی انبکا پڑا ہوا ہے اس میں لگا دیا پیسہ آپ نے تو پیسہ باہر رکا ہوا آپ پچھلے سال اگر سو روپے کے تھے اسٹاکس اور اس سال پانچ سو روپے کے ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کا سو روپے کی بجائے اب پانچ سو روپیہ ان بکے مال میں یوز اے ورڈ پھنسا پڑا ہے یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے اس کی بات جو ہے وہ علیحدہ سے اس کی ڈسکشن لیکن یہ ہوا کہ جی چار سو روپئے کا مزید آپ نے انویسٹمنٹ کر دی اسٹاک کے اندر اچھا اب اسی طریقے سے آپ کے ڈیٹرس اگر بڑھ جاتے ہیں یعنی وہ لوگ جن کو آپ مال بیچ رہے ہیں ان کو آ, ان سے آپ نے جو پیسہ وصول کرنا ہے وہ رقم بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب کہ آپ کے پاس کیش جو آ رہا ہے وہ کم آ رہا ہے آپ کو وقت پہ پیسے نہیں مل رہے کیا یہ اچھی بات ہے یا بری بات یہ بھی ایک علیحدہ ڈسکشن لیکن صورت حال تو یہ ہے کہ جی پچھلے سال اگر پانچ سو روپئے لوگوں نے آپ کو دینے تھے اور اس سال جو ہے وہ پندرہ سو روپئے آپ کو دینے ہیں تو ٹھیک ہے کاروبار آپ نے مال تو زیادہ بیچ لیا لیکن وصولی آپ نہ کر پائے تو یہ بھی جو انکریز ہزار روپے کا ہوا یہ بھی اس کو افیکٹ کرے گا ہاں جو چیز اس انکریز کے اندر شامل نہیں کی جاتی وہ ہے کیش اور بینک کا بیلنس اور کیش اکویولنس کیوں کہ ہم کیش فلو میں جس چیز میں آتے ہیں جو اینڈ ریزلٹ ہمارا آتا ہے وہ کیش اور کیش اکویولنٹس کے برابر آتا ہے یعنی ہم نے نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس سے شروع کر کے ہم نے ریکنسائل کرنا ہے کہ جو کیش اینڈ کیش ہماری بیلنس شیٹ میں شو ہو رہے ہیں ان کے برابر حساب کتاب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر ہماری کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی صحیح ہے اور باقی سب چیزیں بھی صحیح تو کیش کی فگر کو اور کیش اکویبلنٹس کی فگر کو other than stocks advance debtors یہ کرنٹ ایسٹس میں شامل نہیں ان میں انکریز ہے یا ڈیکریز ہے وہ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر اسی طریقے سے لائبلٹیز جو ہے کریڈٹرس میں اضافہ ہے کمی ہے وہ ہم ریفلیکٹ کریں گے اگر ہم نے ایڈوانس لوگوں سے لیے ہوئے ہیں وہ ریفلیکٹ کریں گے اور اس قسم کی چیزیں کریں گے تو یہ تمام ایڈجسٹمنٹس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو فگر آئے گی وہ فگر جو ہے وہ ہمیں cash flow from operating activities ہوگی آفٹر ورکنگ کیپٹل چینجز اس کے بعد ہم فگرز ایڈ کریں گے یا سب ٹریک کریں گے جیسا بھی ہے اگر پوزیٹو ہے فگر ہے تو وہ ایڈ کر دیں گے اگر نیگیٹو فگر ہے تو وہ سب ٹریک کر دیں گے جو فائنینسنگ اور انویسٹنگ ایکٹیویٹیز سے کیش فلو ہوا اس سے جو فگر آئے گی وہ ہماری نیٹ انکریز یا ڈیکریز ہوگی کیش اور کیش اکویولنٹس میں اور اس میں جب اوپننگ بیلنس کیش اور کیش اکویولنٹس کا اوپننگ بیلنس کون سا جو سال کے شروع میں تھا اس کو جب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس کیش اور کیش اکویولنٹس کا وہی آنا چاہیے جو کہ ہماری بیلنس شیٹ کے اندر دیا گیا سو so, یہ اس طریقے سے آپ اپنی کیش فلو جو ہے اس کو بنائیں اب نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس کی بات ہوئی اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی نان کیش آئٹمس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کیا ہے وہ ڈپریسن ہے سال کا ڈاؤٹ فل ڈیٹس کی پروویژن ہے ایکسچینج گین یا لاس یعنی اگر کوئی پیمنٹ ہم نے کسی کو باہر ملک کرنی تھی یا ہمیں وصول ہونی تھی وہ اگر کسی خاص ریٹ پہ ہم نے اپنی کتابوں میں درج کی لیکن جس دن ایکچولی وہ پیمنٹ کی یا ایکچولی پیمنٹ وصول کی اس دن ریٹ کچھ اور تھا روپے ڈالر کا روپے ین کا روپے ڈائش مارک کا جس کا بھی جو بھی کرنسی تھی فارن تو اس سے جو ڈفرنس ہے کہ جس ریٹ پہ ہم نے ٹرانزیکشن کو یا جس ریٹ پہ ہم نے اس ریسیٹ یا پیمنٹ کو بک کیا تھا اپنی کتابوں میں اور جس پہ ایکچولی ہوئی اس کا جو فرق ہے وہ بھی ہمیں ریکارڈ کرنا ہوتا ہے کتابوں میں اور وہ فرق جو ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا یہاں کیونکہ وصولی یا پیمنٹ تو ایکچوئل ریٹ پہ ہوئی اسی طریقے سے اگر ہم ایسٹس بیچتے ہیں اس پہ جو نفع یا نقصان ہوتا ہے اس نفع اور نقصان کو تو ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لے کے جاتے ہیں جاتے ہیں لیکن یہاں پہ اب ہمیں نفع اور نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہمیں تو اس بات سے تعلق ہے صاحب کیش کے تایا اس کو بیچنے کے لیے بیچنے کے بعد تو نفع اور نقصان ہم نکال دیں گے اور اس کی ایڈجسٹمنٹ وہ ایڈجسٹمنٹ میں آئے گا نان کیش آئٹمس کی اور جو آمدن ہوئی ایسٹس کو بیچ کے وہ ہم انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے اس کو وہاں پہ شو کر اس کے بعد ریٹرن آن انویسٹمنٹس جو ہم نے انویسٹمنٹس کیے ہیں ان پہ کوئی پیسہ یہ صرف کہ جو اس میں ان کو دکھانا پڑے گا اگر مارک اپ لونس پہ اس کی یہ یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ جو ہم فگر پروفیٹ اینڈ لاس میں شو کر رہے ہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو جی اس میں ایلیمنٹ نمبر ایک شامل ہو ابھی ریسیویبل ہے یا پیبل ہے اس کا اور نمبر دو جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ یہ بیسکلی فائنینسنگ ایکٹیویٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے دکھائے جائیں گے تو یہ تمام ایڈجسٹمنٹ جب آپ نے کر دی تو آپ کے پاس operating before working capital changes آیا اس میں اگر کرنٹ ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے ہے تو اس اس کا کا مطلب مطلب جیسے کہ کہ میں نے نے آپ آپ سے پہلے کیا تھا مطلب یہ مزید پیسہ ان کرنٹ ایسٹس کو کریٹ کرنے میں آپ نے پیسہ لگایا جیسے میں نے اسٹاک کا ایگزامپل دیا تھا آپ کو کہ جی آپ کے پاس اگر را مٹیریل کا اسٹاک آپ کے فنش گڈس کا اسٹاک پچھلے سال کے مقابلے میں کمپیریٹو پیریڈ کے مقابلے میں اگر بڑھ گیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا پیسہ اس میں لگ گیا اگر اس میں ڈکریز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زیادہ مال جو ہے اسٹاک میں کمی کی اور مال زیادہ بکا آپ کا پیسے کیش وصول ہوا تو اگر کمی ہوگی تو وہ operating profit before working capital changes میں جمع ہوگی اگر اضافہ ہوگا کرنٹ ایسٹس میں تو وہ اس میں سے مائنس ہوگا سبٹریکٹ ہوگا اس کو سبٹریکٹ کیا جائے گا اسی طریقے سے لائبلٹیز کی بات ہے کرنٹ لائبلٹیز کی بات کرنٹ لائبلٹیز میں اگر اضافہ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو پیسے نہیں دیے اور آپ نے اپنے لیے استعمال کیے اگر ان میں کمی واقع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ جو ہے وہ آپ نے کرنٹ لائبلٹیز کو ادا کرنے میں خرچ کیا جب آپ نے خرچ کیا اور کرنٹ لائبلٹیز پچھلے سال کے پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ یا کمپیرٹیو اکاؤنٹنگ پیریڈ کے حساب سے کم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ ان پہ خرچ کیا گیا ادائیگیاں کی گئی لہذا کیش فلو میں کمی واقع ہوئی لیکن اگر کرنٹ لائبلٹیز بڑھ جاتی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ کیش میں اضافہ ہوا لائبلٹیز کا قصہ کہ جی وہ کیوں بڑھ گئی اور کس لیے بڑھ گئی اور کیسے بڑھ گئی وہ علیحدہ ڈسکشن لیکن کیش فلو کے حوالے سے جو ہے وہ انکریز اور ڈیکریز جو ہے انکریز جو ہے وہ کیش کو بڑھاوا دیتی ہے بڑھتا ہے کیش اس سے ڈیکریز کرنٹ لائبلٹیز میں جو ہے وہ کم کرتا ہے کیش کو جبکہ ایسٹس کے کرنٹ ایسٹس پہ الٹ حساب ہے وہاں پہ اگر انکریز ہوتی ہے کرنٹ ایسٹس میں تو کیش میں کمی واقع ہو رہی ہے اور اگر کرنٹ ایسٹس میں کمی واقع ہوتی ہے تو کیش بڑھ رہا ایسٹس اور لائبلٹیز کا اس طریقے سے حساب اب جس وقت آپ نے یہ ایڈجسٹمنٹ کر دیا تو پھر آئے ہم کیش جنریٹڈ فرام آپریشن اس کے بعد ہم نے جو مارک اپ اب جو ہم نے ایکچولی مارک اپ پے کیا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اور اوپر جس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے بنتا ہے ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے مارک اپ آن لونز وغیرہ جو ہے وہ وہاں سے نان کیش ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ نکال دیا تھا یہاں پہ جو فگر آ رہی ہے یہاں پہ وہ فگر آ رہی ہے کہ جو ہم نے واقع کیش میں ادا کیا اوپر جو فگر تھی اس میں لائبلٹی بھی شامل تھی آئندہ جو کرنا ہے جو ابھی نہیں کر سکے یہاں پہ وہ پیسہ نکالا گیا کہ جو ہم نے اس پیریڈ کے دوران ایکچولی پے کیا اسی طریقے سے ٹیکسز کی بات ہم شروع ہی کیے نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس اب جو فگر آئے گی اور ٹیکس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس کے اندر ہم پروویژن فار ٹیکسن کرتے ہیں پروویژن جو ہے اور ہم وہ صرف ایک اماؤنٹ جو ہے وہ علیحدہ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ لائبلٹی ہوگی آئندہ جس کو پے کرنے کے لیے ہم یہ پیسے اس سال کے پروفٹ میں سے علیحدہ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکچولی اس سال میں ٹیکس کتنا پے کیا تو وہ جو ایکچوئل پیمنٹ ہے چاہے وہ اس سال سے ریلیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی اس اکاؤنٹنگ پیریڈ سے ریلیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی جو ہم نے ایکچوئل ٹیکس پے کیا یا ریفنڈ مل گیا ہم کو وہ یہاں پہ آ جائے اور یوں ہمارا net cash flow from operating کیونکہ مارک اپ پیڈ جو ہے وہ بھی ایک خرچہ ہے وہ کم کرتا ہے کیش کو ٹیکس جو ادا کیا جاتا ہے وہ بھی کیش فلو کو کم کرتا ہے لہٰذا یہ دونوں بھی جس وقت آئٹمس جو ہیں یہ ہمارے مائنس کیا جائیں گے کیش جنریٹڈ فرام آپریشن سے تو ہمارے پاس net cash flow from operating activities آ جائیں اب اس کے اب آتے ہیں ہم cash flow from investing activities یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جی جب ہم فکسڈ ایسٹس بیچیں گے تو اس سے جو رقم حاصل ہوئی ہے اوپر ہم نے اس پہ جو پروفٹ نفع یا نقصان ایسٹ بیچنے بھی ہوا تھا اس کو as non cash item adjust کر دیا تھا یہاں پہ جو ایکچولی پیسہ ریسیو کیا ہے ڈسپوزل کے اوپر ایسٹس کی فکسڈ ایسٹس کی وہ یہاں پہ شو کیا جائے گا اگر ہم نے ایسٹس پرچیز کیے ہیں سال کے دوران ان کی قیمت آئے گی جو ایکچولی پیمنٹ کی ہے اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس خریدے ہیں یا ان کو بیچ دیا ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ تھے ہمارے پاس دس سال پورے ہو گئے ہم نے وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ انکیش کرا لیے تو صاحب اس سے جو پیسہ آیا وہ لکھا جائے گا اگر ہم نے مزید خریدے اس کی کاسٹ آئے گی کہ ہم نے کتنے کے خریدے کسی دوسری کمپنی کے لسٹڈ کمپنی کے شیئرز ہم نے اگر خرید لیے خریدے جو کہ ہم کافی عرصہ سال رکھنے کے بعد اب ہم نے بے فروخت کر دی اس کی جو اس سے جو قیمت حاصل ہوئی جو پیسے حاصل ہوئے وہ شو کیے جائیں گے یا اس کو اگر خریدا تو پھر اس پہ جو خرچہ ہوا وہ شامل کیا جائے گا ان کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد ایک چیز اور اور وہ یہ کہ جی جو ہماری انویسٹمنٹس ہیں ان پہ ہمیں ڈویڈنڈ وغیرہ کیا ملا یا پروفٹ کیا ملا یا مارک اپ کیا ملا جو بھی کچھ ان انویسٹمنٹس پہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ بھی اس ہیڈ کے تحت دکھایا جاتا ہے اس مد میں دکھایا جاتا ہے کہ cash flow from investing activities یوں ہیو نیٹ کیش فلو اگر cash flow from investing activities جو ہے وہ ہم نے ارائیو ایٹ کیا جو net cash flow from operating activities تھا اس میں یہ جو بھی فگر تھی اس کی پوزیٹو تھی یا نیگیٹو ہوگی وہ ہم ایڈ سبٹریکٹ کرنے کے بعد net cash flow from investing activities پہ آ گئے اس کے بعد آئیے cash flow from financing activities share capital اگر ہم نے ایشو کیا کوئی مزید اس تو سال کے دوران اس سے کوئی پیسہ حاصل ہوا ہم نے ڈویڈنڈ پے کیا یا ہم نے کوئی بوروئنگس کی لانگ ٹرم بوروئنگ وہ تمام چیز اس کے اندر آ جائے گی اور یوں ہماری net cash flow from financing activity اگر ہم نے جو پیمنٹ تھی ہماری لانگ ٹرم بوروئنگس کی وہ ہم نے کہاں شو کی وہ بھی ادھر ہی آئے گا ریسیٹ یا بوروئنگ تو یہ چیز جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس net cash flow from financing activities آتا ہے اور اس میں اگر ہم اس یہ تمام فیگر کو ایڈ کر کے جو ریزلٹ آئے گا اس کو وہ جو نیٹ انکریز اور یا ڈیکریز سال کے دوران کیش اور کیش اکویلنٹس میں میں ہوا وہ فگر آئے گی اس جب ہم ایڈ کریں گے اوپننگ بیلنس کیش اور کیش اکویولنٹس کا تو ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس آئے گا کیش اور کیش اکویولنٹس کا جو کہ میچ کرنا چاہیے بیلنس شیٹ کے ساتھ تو یہ بات جو ہے یہ تو ہوئی فارمیٹس کی کہ کس طریقے سے فارمیٹ بنتا ہے اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں کیسے ہیں اور کس طرح ایڈجسٹمنٹس کیا ہوتی ہیں نان کیش ایڈجسٹمنٹس کیا ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ جس وقت ہم پروفٹ اینڈ لاس بنا رہے ہیں تو اس وقت ہمیں وہ تمام آئٹمس کہ جن سے پروفٹ یا لاس ہوا ہے وہی اس میں شو کرتے ہیں ہم نے اپنے اخراجات میں وہ بجلی کا بل بھی شامل کیا جو کہ گو اس مہینے کا ہے لیکن پے اگلے مہینے ہوگا لیکن اس کی ادائیگی اگلے مہینے وہ بھی ہمارے اخراجات میں شامل ہمارے آمدن میں وہ تمام رقوم شامل ہے جو کہ ہم نے سیل آف گڈز پہ ہمیں حاصل ہونی ہے لیکن آج کی تاریخ میں سال کے آخری دن وہ ریسیو نہیں ہوئی وہ ریسیو ہوں گی لیکن اگلے سال وہ بھی شامل ہے تو بہت ساری ایڈجسٹمنٹ ٹیکسز ہم نے پے کیے ٹیکسز ہمیں پے کرنے چاہیے ہم نے کتنے پے کیے جو ہم نے پے کیے وہ ہمارے کیش کو متاثر کرتے ہیں جو ہم نے کرنی ہے وہ نہیں کرتے تو ان تمام چیزوں کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اور پھر اس فگر پہ آ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیش اور کیش اکویبلنٹس کیا ہے ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پہلے یہ جو فارمیٹ جس کی ابھی میں بات کی اور جس کو ایکسپلین کیا اور جس کو اگلے لیکچر میں ہم کو ایگزامپل بھی کریں گے اس سے پہلے جو چیز بنا کرتی تھی اس کو sources and application of funds کہا کرتے تھے کہ فنڈز بزنس کے کہاں سے آئے اور کن کن چیزوں پہ اپلائی کیے گئے اب ٹرمینالوجی چینج ہو گئی ہے اب اس کو جو ہے یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں اور کیش اینڈ کیش اکویولنٹس کی بات ہوتی ہے ورنہ چیز بیسکلی وہی ہے شکریہ